بسم اللہ الرحمن الرحیم روز قیامت رسوا کرنے والے اعمال کچھ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے روز قیامت انہیں اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے سامنے رسوا کریں گے ہم ان اعمال کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ہم ان اعمال سے بچ کر اس پسپائی اور رسوائی سے بچ سکیں متقبل لوگ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا یعنی ان کی شکل مردوں کی سی ہوگی لیکن جسم وفشہ چھوٹیوں کی مانند ہوگا اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو بری طرح گھیرے گی پھر ان کو جہنم کے ایک خانے کی طرف جس کا نام بولس ہے ہاں کر جائے گا وہاں ان کے اوپر آگ چھا جائے گی اور دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون پیپ اور کچھ لہو ان کو پلایا جائے گا جس کا نام تینت القبال ہے بہاوالا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو بانوے عہد شکنی کرنے والا سب کے سامنے رسوہ جو شخص غدار ہوگا یا کسی سے عہد شکنی کرنے والا ہوگا روز قیامت اس کے پشت پر عہد شکنی کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا ابو سعید خدر اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر عہد شکن کی سرین پر ایک جھنڈا ہوگا بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سینتیس میدان محشر میں بے نمازیوں کی رسوائی ارشاد باری تعالی ہے یوم یکشف عن ویدعون الى الى السجود السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ذلة وقد كانوا يدعون وهم سالمون سورة القلم آیت نمبر 42 اور 43 ترجمہ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ اس دن جب اپنی پنڈلیاں کھول لیں گے سجدے کی توفیق دے دیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کی پیٹ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں ایک دن آپ نے نماز کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی اور برہان ہوگی اور قیامت کے دن جہنم کے آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگی اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی نجات نہیں ہوگی اور برہان نہیں ہوگی اور قیامت کے دن وہ شخص قارون فرعون حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا بہاولہ سنن دارمی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترینسٹھ زکاة ادا نہ کرنے والوں کی رسوائی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اسی ترجمہ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا اچھا نہ سمجھیں وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تین مسروق رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سود کھانے والا اور اس کا کھلانے والا اس کے دونوں گواہ ہوں گے انہیں اس کا علم ہو بال گندنے والی بال گندوانے والی اور صدقہ و زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا زبان محمد کے مطابق روز قیامت ملعون ہوں گے قاتل کو رسوائی ملے گی مقتول قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کر رب العالمین کے سامنے لائے گا اور اپنا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کرے گا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے وہ قاتل کو عرش کے قریب گھسیٹ کر لے جائے گا بہاول جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار انتیس زمین پر ناحق قبضہ کرنے والا سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو باون جو شخص زمین میں سے کچھ حصہ یا ٹکڑا کسی سے چھین لے تو وہ حصہ ساتوں زمینوں تک اس کے گلے توخ بنا کر میں ڈالا جائے گا سود خور نشے کی حالت میں نظر آئیں گے میدان محشر میں سود خوروں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئے ہوگی اور ایسا لگے گا جیسا وہ نشے میں ہیں ارشاد باری تعالی ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المسح البقرہ آیت نمبر دو سو پچہتر ترجمہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہے عہدے داروں کے گناہ انہیں لے ڈوبیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کسی ذمہ داری پر فائد رہے ہوں گے انہیں جکڑ کر میدان محشر میں لایا جائے گا پھر ان کے اچھے عمل ہی انہیں چھڑا سکیں گے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس یا دس سے زائد افراد کے معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ توق کی مانند بندے ہوں گے بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر بائیس ہزار تین سو یا تو اس کا نیک عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلا کر ڈالیں گے ظالم میدان محشر میں میں اندھیروں ہوں گے روز قیامت جب لوگ کو کا حساب کے بعد پولیس راست سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے بحولت صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اڑتالیس جبکہ مومنوں کو اس وقت تک ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا اور ساتھ نور روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شیء قدیر سورة التحریم آیت نمبر اسی ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہمارا نور آخر تک قائم رکھ ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے بیویوں میں عدل نہ کرنے والے کی حالت جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی اور اس نے ان کے درمیان عدل نہ کیا ہو تو اس کے جسم کا ایک حصہ میدان محشر میں مفلوج ہوگا ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے یعنی دونوں میں سے ایک سے زیادہ لگاؤ رکھے وہ قیامت کے روز میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا فالص زدہ ہوگا تین بندوں سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بات کرنا پسند نہیں کرے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام فرمائیں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہی فرمایا میں نے عرض کیا یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک تخنوں سے نیچے شلوار تہبند لٹکانے والا نمبر دو احسان جتلانے والا نمبر تین جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا بہوالا سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار ستاسی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی طرف سے روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت نمبر تین اور دیوس جو اپنے گھر میں بے حیائی اور بے پردگی کو برقرار رکھے بہوالا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باسٹھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے نمبر ایک بوڑھا زانی نمبر دو متکبر فقیر اور نمبر تین اور ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان دیا اور وہ اسے خریدتے اور فروخت کرتے وقت قسم کھاتا ہے بہاوالا صحیح ترغیب حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھاسی معلوم ہوا دکاندار تاجر اور ہر قسم کی چیز فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے بلکہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ قسمیں کھانے سے منع بھی فرمایا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے بہوالا صحیح مسلم ایک ہزار چھ سو سات خائن خبیص میدان محشر میں اٹھائے ہوئے آئیں گے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو ولید مال زکاة کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا قیامت کے روز اس حالت میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ اور جو بل بلا رہا ہو یا اپنے کندھوں پر گائے اٹھائے ہوئے آؤ جو ڈکار رہی ہو یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیاں رہی ہو اور مجھے سفارش کے لیے کہو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہی انجام ہوگا پھر عبادہ فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ آپ کو حق کے کے ساتھ بھیجا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے کبھی بھی عمل کا کام نہیں کروں گا بکاری پیشہ ور میدان میں رسوا حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی بہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھیانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے گویا وہ آگ کا انگارہ طلب کرتا ہے وہ چاہے تو انگارہ کم کر لے یا چاہے تو زیادہ کر لے بہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ننانوے حضرت الرحمن بن عاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو ضرور اللہ اس پر و فاقی کا دروازہ کھول دیتے ہیں بہوالا والا ابی علی صحیح ترغیب حدیث نمبر آٹھ سو چودہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانے والے کا انجام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا اس پر قیامت کے روز جاری کر دی جائے گی کہ وہ اپنی بات میں سچا ہو بہ صحیح مسلم نمبر چار ہزار تین سو گیارہ امر بالمعروف نہ کرنے والے بہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو سڑسٹھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن امر بالمعروف و نہیں انل مرگر کے مقدمات کے فیصلے کے وقت ایک شخص کو لایا جائے گا اور میں پہنچتے ہی اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی اور وہ انتڑیوں کو اس طرح طرح پیسے گا جس کا گدھا اپنی چکی کے ذریعے آٹھے کو پیستا ہے جس طرح چکی میں چلنے والا گدھا اپنی چکی کے گرد چلتا رہتا ہے اسی طرح وہ شخص اپنی ان انتڑیوں کے گرد چکر لگائے گا اور ان کو پیروں تلے رونتا رہے گا چنانچہ اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے کے زمانے فاسق فاجر لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے تم تو ہمیں نیک کام کی تلقین اور نصیحت کیا کرتے تھے اور برے کام سے منع کرتے تھے تو وہ شخص جواب دے گا بے شخص میں تمہیں نیک کام کی تلقین کیا کرتا تھا مگر خود اس نیک کام کو نہیں کرتا تھا اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا مگر خود اس برے کام سے باز نہیں رہتا تھا بدتی حوض کوثر سے محروم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مومن لوگوں کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں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 ایسے انسان کو دنیاوی زندگی اور معیشت تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت میں اسے یہ سزا ملے گی کہ اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا پھر چیخنے چلائے گا ارشاد باری تعالی ہے ومن اعرغ عن ذکری فان له معیشتا غنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیغا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى سورة طه آیت نمبر 124 25 26 ترجمہ اور ہاں جو میرے ذکر قرآن سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے